ابراہیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ ان کے رب کے حکم سے خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف اس اللہ کی طرف کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کرتے پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب کہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اور موسا نے کہا کہ اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا ہے کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نو اور آد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے تم ہمارے سامنے کوئی کھلی صنعت لے آؤ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر ہی کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا اس کے آگے دو سخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اس کو حلق سے مشکل سے اتار سکے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی ہوگی مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال اس راگ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے یہی دور کی گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے اور یہ خدا پر کچھ دشوار بھی نہیں اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا بس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ نے کلمہ طیبہ کی وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اس کو کوئی سبات نہ ہو اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانا ہے اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو آخرکار تمہارا ٹھکانا دو زخ ہے میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ برابر چلے جا رہے ہیں اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو تو بخشنے والا مہربان ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرتے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی اے میرے رب میری دعا قبول کر اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا اور ہر کس مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل بد حواس ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا اس وقت ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو تھوڑی مہلت اور دے دے ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر کچھ سوال آنا نہیں ہے اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کیں اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں بس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے ان کے لباس تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ڈرا دیے جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں